مسئلہ فلسطین سامراج اور عالم اسلام آڈیو بک پہ مکتب اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش گفتار فلسطین کا مسئلہ کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے قدرتی ذخائر سے خالی اس سرزمین سے سامراجی ممالک کو اتنی دلچسپی کیوں ہے یہودیوں کے قدم وہاں کیسے جمے اثر و رسوخ وہاں ان کا کیوں کر بڑھا عیسائیوں نے ان کا ساتھ کیوں دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بے حرمتی کے باوجود یہودیوں کے کاندھے سے کاندھا انہوں نے کیوں کر ملایا عرب حکمرانوں نے کیا کمزوری دکھائی محاذ آرائی سے کنارہ کشی انہوں نے کیوں اختیار کی مسلم فوجوں کو پیش قدمی سے کس نے روکا پسپائی پر ان کو کس نے مجبور کیا انبیاء کی مقدس سرزمین کو بطور تحفہ یہودیوں کے حوالہ کس نے کیا اشارہ کس کا تھا مجبوری ان کی کیا تھی غیرت ان کی کہاں تھی کیا اسرائیل واقعی طاقتور ہے کیا عالم عربی اتنا ہی کمزور ہے عرب قومیت کا نعرہ کیوں لگایا گیا عجم کا اس سرزمین سے رشتہ کیوں کاٹا گیا فلسطینیوں کو ہجرت پر کیوں مجبور کیا گیا پڑوسی ملکوں نے میزبانی میں اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیوں کیا یہ سوالات اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں اور کیوں نہ ہوں یہ سرزمین انبیاء کی ہے انبیاء آپ کے ہیں توحید کا جو پرچم انہوں نے لہرایا تھا وہ پرچم آج آپ کے ہاتھ میں ہے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موسا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اس نبی کی پیروکاری کا شرف صرف آپ کو حاصل ہے جس مسجد اقسا کی بے حرمتی کی کوشش آج کی جا رہی ہے اسی مسجد اقسا کی طرف رخ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ ماہ نماز پڑھی ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی مسجد نبوی کے علاوہ یہی وہ تیسرا مقام ہے جہاں ایک نماز پر پچاس ہزار نمازوں کے ثواب کا وعدہ ہے کیا آپ اس مقدس مقام کو باغیان خدا قاتلان انبیاء اور منکران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کرنے پر راضی ہیں اگر نہیں تو پہلے آپ اس مسئلہ کو سمجھیے اور پھر آپ جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کیجیے چالیس صفحات پر مشتمل مختصر سا یہ رسالہ نہ صرف یہ نہایت ہی کم وقت میں آپ کو اس اہم نازک اور پیچیدہ مسئلہ سے واقف کرائے گا بلکہ اس کے وہ پہلو بھی آپ کے سامنے لائے گا جو بہت سونکی نظروں سے ابھی تک اوجھل ہیں ادارہ اپنے رفیق مولانا محمد وسیق ندوی استاد ادب و تفسیر دارالعلوم ندوت العلماء لکھنؤ کا شکر گزار ہے کہ ان کی کوششوں سے یہ رسالہ مختلف مراحل سے گزر کر آپ کے ہاتھ میں پہنچا جعفر مسعود حسنی ندوی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرورت قوت ایمانی کی اس وقت میڈیا پر یہودیوں کا کنٹرول ہے ہندوستان بھی اس سے مستثنا نہیں ہے پورے وسوخ کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے بڑے اور معروف اخبارات و رسائی پوری طرح سے یہودی میڈیا کے تابع ہیں اور یہ بات ظاہر بھی ہو جاتی ہے کوئی مضمون یا خط اگر یہودیوں کے خلاف لکھا جاتا ہے تو اس کو شائع کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے بعض وقت اس کی وجہ بھی بتا دی جاتی ہے لیکن زیادہ تر خاموشی ہی اختیار رکھی جاتی ہے اخباروں میں ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ گویا ہمارے اکثر اخبارات آزاد ہیں اور امریکی اشارہ کے پابند نہیں ہیں حالانکہ وہ امریکہ کے پیچھے ہیں کیونکہ خود امریکہ کا پریس یہودیوں کے قبضہ میں ہے اور امریکہ کی گردن یہودیوں کی گرفت میں ہے انہوں نے میڈیا اور اقتصادیات کے ذریعہ بڑی طاقتوں کو اپنا ماتحت بنا لیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم صحیح صورتحال سے واقف نہیں ہو سکتے غزہ کی جنگ دو ہزار نو عیسوی میں فلسطینیوں ہی کو ظالم قرار دیا گیا حالانکہ نقصانات سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کا جانی نقصان ایک ہزار سے اوپر ہوا اور یہودیوں کا نقصان جو بتایا جاتا ہے وہ صرف تیرہ ہے اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون پھر جو مالی نقصانات ہوئے ان کے متعلق خبریں بہت ہی احتیاط کے ساتھ دی جاتی ہیں جبکہ بڑی تعداد میں ان کے مکانات تباہ ہو گئے اس وقت بھی سخت سردی کے موسم میں بعض لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مکانات نہیں ہے ابھی عربی اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی کہ بعض لوگوں کو ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کرنے کے لیے دفتی اور کاغذ لگانے پڑ رہے ہیں یہ وہ خبریں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہی نہیں اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ مسجد اقسا کو خطرہ ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ مسجد اقسا کو مسمار کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے اس کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں کبھی تحقیقات کے نام پر نیچے خدائی کی جاتی ہے کبھی مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے ابھی خبریں آئی کہ ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا اور اس میں یہودی زبردستی گھس گئے اس سے پہلے آگ لگانے کی کوشش کی گئی جس میں ہندوستان میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور فسادات ہوئے تھے مسجد اقسا کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے فلسطین کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ عربوں کا مسئلہ ہے اور اس میں عربوں کی تباہی کو بہت دخل ہے کیونکہ اسرائیل کا قیام یوں ہی عمل میں نہیں آ گیا یہودی مکرو فریب ایک حقیقت ہے لیکن اس مکرو فریب ایاری و مکاری سے یہودی کوئی بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکے نہ وہ کبھی غالب قوم رہے ہمیشہ مارے مارے پھرے دنیا میں کہیں انہیں عزت اور سربلندی حاصل نہیں ہوئی اگر مکر سے کسی کو فائدہ پہنچتا تو مکار آدمی ہمیشہ کامیاب ہوتا بلکہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید کہتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَإِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ اور انہوں نے اپنی چالیں چلی اور ان کی سب چالیں اللہ کے یہاں ہیں اور وہ چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جاتے تو مکر سے کچھ نہیں ہوتا کہا جاتا ہے کہ برطانیہ بڑا مکار ہے لیکن حال اس کا اب یہ ہے کہ وجود ہی اس کا خطرہ میں ہے دولت عظما گریٹ برٹن کسی وقت بھی تین حصوں میں بڑھ سکتی ہے اس لیے کہ اسکاٹ لینڈ ایئرلینڈ اور انگلینڈ میں ایسی کشمکش اور ایسی دشمنی ہے کہ اگر ایک علاقہ کا آدمی دوسرے علاقہ میں جاتا ہے تو وہ اس علاقہ کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتا کیونکہ پھر اس کے ساتھ مساوات کا معاملہ نہیں کیا جائے گا یہ ہے اس ملک کی عصبیت کا حال اور اس کی مالی حالت ایسی ہے کہ اگر عرب اپنا سرمایہ واپس لے لیں تو برطانیہ ڈھیر ہو جائے مالی لحاظ سے وہ نہایت کمزور اور سیاسی اعتبار سے اس کی حالت دگرگوں ہے اور سماجی لحاظ سے اس میں جو اخلاقی خرابیاں ہیں وہ سب ہی پر آیا ہیں اس لیے مکر سے قومیں زیادہ دن تک کامیاب نہیں رہ سکتی کچھ دن تک دھوکہ تو دے سکتی ہیں اسرائیل کے قیام کے بہت سے اسباب ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو کچھ طاقتور ملکوں نے گود میں لے کر اور اربوں کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کے کاندھے پر بٹھا دیا اور اس کے بعد سے اب تک اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس طرح ہوا اسرائیل کا قیام یہ تصور بہت غلط ہے کہ اسرائیل کو برتری حاصل ہے مثالوں کے ذریعہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا سکتی ہے اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ان کا آپ جائزہ لیجئے اسرائیل کو کامیابی وہی ہوئی جہاں اس کے مقابل نے کمزوری دکھائی ابھی حال میں ایک انگریزی کتاب دیکھ رہے تھے جس میں بہت سے ملکوں کے بارے میں تفصیلات مذکور ہیں اس کا لکھنے والا مسلمان نہیں ہے بلکہ اس کا لکھنے والا برطانیہ کا کوئی شخص ہے بہت پرانی کتاب ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ انیس سو اڑتالیس عیسوی میں اسرائیل کا قیام کس طرح ہوا اس نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی طاقت بہت کم تھی جب فلسطین برطانیہ کے قبضہ میں تھا اسی وقت اس نے طے کر لیا تھا کہ اسرائیل کا قیام یہاں ہوگا تاکہ عربوں پر کنٹرول رہے یہ برطانیہ کی پالیسی رہی ہے کہ جہاں سے اس کو جانا پڑا وہاں وہ کوئی فتنہ چھوڑ کر گیا تاکہ اس کو بار بار آ کر حل کرنے کا موقع ملے جیسے ایک قصہ ہے کہ ایک شخص نے اپنا مکان بیچا اور مکان خریدنے والے سے کہا کہ مکان تو پورا آپ کا ہے لیکن اس میں فلاں کمرے میں ایک کھوٹی ہے وہ ہماری رہے گی اور ہمیں اس کے استعمال کی پوری آزادی ہوگی خریدنے والے نے سوچا کہ ایک کھوٹی کا معاملہ ہے کوئی حرج نہیں اور اجازت دے دی اب وہ ہر دوسرے تیسرے دن آتا اور کہتا تھا کہ کہ ہم اس کھوٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس میں اپنا کوٹ ٹانگیں گے آخر کار پریشان ہو کر خریدنے والا اس بات پر مجبور ہو گیا کہ وہ مکان واپس کر دے اسی طرح برطانیہ نے یہ کیا کہ جس ملک میں وہ رہا اپنی کھونٹی چھوڑ کر گیا اور اس کھونٹی کے ذریعہ اس کو موقع ملتا رہا دخل دینے کا اور ان قوموں میں اتنی جرات نہیں ہے کہ اس مکان کو پوری طرح سے آزاد کر سکیں یا کھوٹی نکال کر اس کے سر پر ٹھونک دیں اور اس کے بعد کہیں کہ خود بھی جاؤ اور اپنی کھوٹی لے جاؤ جب یہ جرات پیدا ہو جائے گی ان مسلمان ملکوں میں یا ان عرب ملکوں میں جو اسرائیل کو جھیل رہے ہیں تو اس وقت اسرائیل کا وجود خطرہ میں پڑ جائے گا انیس سو اڑتالیس عیسوی کی جنگ کے بارے میں ایک انگریز معرخ نے لکھا ہے کہ اسرائیل کی کوئی فوجی طاقت نہیں تھی اور چار پانچ عرب ملک اس کے مقابلہ پر تھے لیکن یہ مقابلہ ظاہری تھا عرب فوجوں کو حکم تھا نہ لڑنے کا اور بعد میں جب کچھ اور مجاہدین جو آگے بڑھ گئے اور اسرائیل کے لیے خطرہ بن گئے تھے تو ان فوجیوں کو حکم دیا گیا فوری واپسی کا اور حکم عدولی کی صورت میں ان کے افسروں کو حکم تھا کہ ان کو شوٹ کر دیا جائے گا انیس سو عیسوی کی جنگ کا بھی حال سن لیجئے دھوکہ دھوکہ دھوکہ دھوکہ دھوکہ ہی حکمرانوں نے نے نے دیا دیا دیا فوجوں جنرلوں کیونکہ جو جنرل تھے وہ یا تو برطانیہ کے تھے یا فرانس کے تھے یا یورپ کے مشیر تھے ان کو لڑنے سے مجبور کر دیا گیا کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ عرب تعداد میں زیادہ تھے لیکن وہ شکست کھا گئے because they were not united یہ الفاظ اس نے لکھے ہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ایک غیر مسلم کیسے لکھتا ہے بیکاز دے ناٹ وہ متحد نہیں تھے وہ خائن تھے اور اسی بنیاد پر سارے انقلاب ہوئے مصر کا انقلاب انیس سو باون عیسوی میں ہوا اس کی پہلی جو بنیاد تھی وہ یہی کہ ہمارے ساتھ خیانت کی گئی ناکارہ اسلحہ کی وجہ سے ہم کو شکست ہوئی ہم کو خراب اسلحہ دیے گئے ہم کو لڑنے سے روکا گیا انیس سو اڑتالیس عیسوی کی جنگ اور انیس سو چھپن عیسوی کی لڑائی جب ہوئی اور نہر سویز کو جمال عبد الناصر نے جب نیشنلائز کیا تو تین ملکوں اسرائیل فرانس اور برطانیہ نے مصر پر حملہ کیا اور مصر خطرہ میں پڑ گیا حالانکہ مصر نے پورا مقابلہ کیا جمال عبد الناصر اسی وجہ سے ہیرو بنے پھر روس نے مداخلت کی امریکہ نے ساتھ دیا امریکہ نے بھی کہا کہ تم لوگ اپنی فوجیں واپس لے جاؤ روس نے الٹیمیٹم دیا تو مصر کو فوجیں واپس لے جانی پڑی اس جنگ میں اسرائیل فرانس اور برطانیہ کی مدد سے مصر کے اندر تک پہنچ گیا تھا اور پھر اس نے بڑا قتل عام کیا اور بڑی طاقتوں نے اس کا ساتھ دیا اسی طرح انیس سو سڑسٹھ عیسوی کا واقعہ بھی کھلا ہوا ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ فعطاہو میں لکھا ہے کہ انیس سو سڑسٹھ عیسوی کی جنگ میں عرب اور مصری فوجوں کے ساتھ کس طرح مذاق کیا گیا مصری فوجیں جزیرہ نمائے سینا کو پار کر رہی تھی اتنے میں اسرائیل کے ہوائی جہاز آتے ہیں اور مصر کے ہوائی اڈوں کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی بھی فکر نہیں کی تھی کہ اپنی ہوائی فوجوں کو تیار رکھتے اور اپنے ہوائی اڈوں کی حفاظت کرتے اور یہی چیز جمال عبد الناصر کے زوال کا سبب بنی لیکن یہی مصری فوج انیس سو تہتر عیسوی میں بار لائف لائن کو پار کر کے اسرائیل کے اندر داخل ہو گئی اور اسرائیل نے امریکہ سے فریاد کی یہ تاریخ کا واقعہ ہے اگر آپ اس تاریخ کے واقعے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت اسرائیلی قائدین کی کیا حالت ہوئی انہوں نے امریکہ سے فریاد کی کہ ہم کو بچائے ہم گئے اسرائیل کے اندر مصری فوجیں داخل ہو چکی تھی اسرائیل اس وقت پورے خطرہ میں پڑ گیا تھا چنانچہ امریکہ نے براہ راست مداخلت کی اور جہاں مصری فوج تھی وہاں امریکہ نے اپنی فوج اتار دی اور اس طرح اس نے اسرائیل کی حفاظت کی یہی مصری فوج جو انیس سو سڑسٹھ عیسوی میں شکست سے دوچار ہوئی تھی اسی شکست خوردہ فوج نے دس رمضان کی جنگ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور نہر سوئز کو پار کر لیا اور اسرائیل نے اپنی حفاظت کے لیے جو انتظام کیا صد بنایا تھا جسے اسرائیل ناقابل تسخیر کہتا تھا اور کہتا تھا کہ اس دفاعی لائن کو کوئی پار نہیں کر سکتا مصری فوج نے نہ صرف اس کو پار کیا بلکہ ان کے ملک کے اندر داخل ہو گئی جب مصری فوج کو موقع ملا اور جب ان میں ارادہ اور ایمانی جذبہ پیدا ہو گیا تو اسی فوج نے جو اس سے پہلے شکست کھا چکی تھی دشمن کو زیر کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اس کے بعد لبنان میں حزب اللہ سے جو جنگ ہوئی اور اس کے بعد دو ہزار نو عیسوی میں غزہ میں جو جنگ ہوئی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم فیصلہ کن جنگ لڑ رہے ہیں ہم جب تک فتح نہ کر لیں گے تب تک چھوڑیں گے نہیں لیکن اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ علاقہ محفوظ ہے اور اب بھی محفوظ ہے اسرائیل نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے پانی بند کر رکھا ہے ساری پابندیوں اور دشواریوں کے باوجود فلسطینی قوم جس میں ایمانی جذبہ ہے اس ایمانی جذبہ سے وہ مقابلہ کر رہی ہے اسی لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل اپنے مکر کی وجہ سے یا فوجی طاقت کی وجہ سے ناقابل تسخیر ہے قوت ایمانی اور قوت ارادی جب بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ اس کا وجود مٹ جائے گا چاہے جتنے ملک اس کی حفاظت کریں جب مصر تنہ تنہا جیت سکتا ہے جب حزب اللہ جو شام میں چھوٹا سا گروپ ہے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے جب غزہ کی گولیوں میں تپے ہوئے نوجوان اسرائیل کو ناخوں چنے چبا سکتے ہیں تو اسرائیل کو گھیرے میں لیے ہوئے یہ چار پانچ ارب ممالک تو اسرائیل کا نام و نشان مٹا سکتے ہیں اسرائیل کے ایک لیڈر نے حال ہی میں یہ بیان دیا ہے کہ ہمیں ڈر ایٹم بم سے نہیں ڈر ہمیں ایمانی قوت سے ہیں ہمارے لیے خطرہ یہی اخوانی مجاہدین ہیں جب ان کو موقع ملے گا یہ ہمارے لیے خطرہ بنیں گے ہمارے لیے خطرہ ایٹم بم یا فوجی طاقت نہیں اس وقت ضرورت مسئلہ فلسطین سے واقف کرانے اور مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کی ہے اس لیے کہ واقفیت کے بعد ہی شعور پیدا ہوتا ہے اور شعور کے بعد قوت عمل اور قوت ارادی پیدا ہوتی ہے اسی مقصد کے پیش نظر مسئلہ فلسطین سامراج اور عالم اسلام کے عنوان سے ایک مضمون لکھا گیا تھا جسے حسن البنہ شہید اکیڈمی بھٹکل نے اپنے ترجمان الاخبار کے فلسطین نمبر میں شائع کیا تھا اب احباب کے اسرار پر اسے ایک رسالہ کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے امید ہے کہ فائدہ سے خالی نہیں ہوگا وما توفیقی اللہ باللہ العزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ فلسطین سامراج اور عالم اسلام سامراجی منصوبے اور عالمی سہیونیت انیسویں صدی کے میں حجاز عراق اور شام کے سلسلہ میں یورپ نے جو سامراجی منصوبے بنائے تھے آگے چل کر عالم عرب کے سیاسی نقشہ پر ان کے بڑے دور رس نتائج مرتب ہوئے ان منصوبوں کی پلاننگ اور تنفیز میں فرانس اور برطانیہ سب سے پیش پیش تھے اس لیے کہ اس وقت پوری پوری دنیا میں یہی دونوں ملک سپر پاور تھے پھر روس جرمنی اور آخر میں امریکہ بھی اس سامراجی منصوبہ میں شریک ہو گئے مغرب کے ان سامراجی منصوبوں کی تکمیل میں عالمی سہیونیت کا بڑا اہم رول رہا ہے اس نے یہودیوں سے ہمدردی اور مدد کے جذبات انسانی سیاسی اور مذہبی بنیاد پر پیدا کیے ساری یورپی حکومتیں اپنے یہاں کی یہودیوں کو فراخ دلی کے ساتھ فلسطین بھیجتی رہی اور فلسطین میں یہودیوں کو بسانے میں ہر طرح کا تعاون اور وسائل بہم پہنچاتی رہی اور وسائل بہم پہنچاتی رہی پہلی عالم جنگ انیس سو چودہ عیسوی سے انیس سو اٹھارہ عیسوی کے بعد جب فلسطین خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو ان مغربی حکومتوں نے اپنے کونسل خانوں اور سفیروں کی مدد سے فلسطین میں زمینیں خرید خرید کر یہودیوں کے حوالہ کرنا شروع کر دیا ترکوں کے ترکہ کی تقسیم کا پلان پہلی عالمی جنگ میں ترکی کی شرکت اور جرمنی کی مدد کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ پہلے ہی سیاسی اور اقتصادی بحران کا شکار تھا اور یورپ کا مرد بیمار کہلایا جاتا تھا اس کی کمزور پوزیشن کو دیکھ کر یورپ کے مسیحی ممالک نے جو ترکوں کے ہاتھوں مسلسل شکست اور ذلت کا سامنا کر رہے تھے ترکوں کے قبضہ میں رہنے والے ممالک میں بغاوت کرا کے اپنے قبضہ کے امکانات پیدا کیے ترکوں کے امکانی ورثہ کی تقسیم کا ایک پلان تیار کیا گیا جو برطانیہ کے ایک اخبار میں شائع بھی ہوا تھا اس میں روس برطانیہ اور فرانس شریک تھے انتقام کا یہ ایک بہترین موقع تھا لہٰذا اس سلسلہ میں خفیہ مذاکرات و ملاقاتیں ہوئی اور جنگ کے بعد کی صورتحال کی منصوبہ بندی کے لیے معاہدے کیے گئے اگرچہ اس وقت عالمی سہیونی تنظیم کو کہیں استقرار حاصل نہیں تھا اور اس کے رہنما جرمنی میں پھنسے ہوئے تھے لیکن دوسری جانب ہائی وائزمان نے برطانیہ میں اپنے اثر و رسوخ سے اس کے بکھرے ہوئے شیرازہ کو جمع کر کے اسے ایک طاقتور قیادت عطا کی برطانیہ کی سازش برطانیہ تین مختلف بلکہ متضاد راستوں اور موقفوں کے ذریعہ شام اور عراق میں اپنے اثر و نفوذ کو بحال رکھنے کے لیے کوشاں رہا پہلا موقف یہ تھا کہ اس نے عثمانی خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے امیر حجاز شریف حسین بن علی سے گفتگو کی اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ عثمانی سلطنت کی بے دخلی کے بعد جزیر عرب شام اور عراق کے اکثر علاقے ان کے زیر قیادت مکمل خود مختاری حاصل کر لیں گے برطانیہ نے اس موقع پر مبہم اور گول مول پالیسی اختیار کی حتیٰ کہ یہ طے پایا کہ اس وقت فوری طور پر بغاوت کا اعلان کر دیا جائے بقیہ معاملات جنگ کے خاتمہ کے بعد باہمی مذاکرہ اور رضامندی سے طے کر لیے جائیں گے لہذا اس معاہدہ کے مطابق شریف حسین نے دس جون انیس سو سولہ عیسوی کو حجاز میں بغاوت کا اعلان کر دیا اور علانیہ طور پر برطانیہ کا حلیف بن گیا سائکس پیکو معاہدہ دوسری طرف برطانیہ نے عراق اور شام کے مستقبل کے سلسلہ میں فرانس کے ساتھ گفتگو کی بعد میں اس گفتگو میں روس بھی شامل ہو گیا اور مئی انیس سو سولہ عیسوی میں سائکس پیکو معاہدہ ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ عراق کا اکثر حصہ شرق اردن اور فلسطین میں حیفہ کا علاقہ برطانیہ کو ملے گا اور لبنان اور شام فرانس کے حصہ میں آئیں گے فلسطین پر چونکہ متعدد یورپی سامراجوں کی نظر تھی اس لیے مختلف دعوے داروں سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ اسے کسی ملک کو دینے کے بجائے بین الاقوامی نگرانی میں منتقل کر دیا جائے برطانیہ نے چال یہ چلی کہ اس نے فلسطین کے مستقبل کے متعلق عالمی سہیونی تنظیم کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے وہ دراصل امریکہ میں یہودیوں کے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے امریکہ کو اپنی طرف سے جنگ میں شامل کرنا چاہتا تھا سلیبی جنگ کا بھوت اب بھی سوار ہے پہلی عالمی جنگ کے خاتمہ اور سلطنت عثمانیہ کے سکوت کے بعد برطانوی فوجیں عرب فوجوں کے تعاون سے گیارہ دسمبر انیس سو سترہ عیسوی کو شہر قدس میں داخل ہو گئیں برطانوی فوج کا قائد جنرل ایلن بھی تھا اور عربی فوج شاہ فیصل اول کے زیر قیادت تھی فتح کے بعد برطانوی فوج کے سپاہ سالار نے جشن مناتے ہوئے کہا کہ آج سلیبی جنگوں کا اختتام ہو گیا گویا فلسطین پر ان کا حملہ سلیبی جنگوں کی آخری کڑی تھا اس جملہ سے یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ یورپ کے ذہن میں سلیبی جنگوں کا جنون آٹھ سو سال گزر جانے کے باوجود گویا اسی طرح چھایا ہوا ہے جس طرح گیارہویں صدی میں قائم ہوا اور نائن الیون واقعہ کے وقت بش کے منہ سے جو جملہ غیر شعوری طور پر نکل گیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یورپ پر سلیبی جنگ کا سایہ اب بھی قائم ہے یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوئس نہم نے بارہ سو سترہ عیسوی میں اپنی موت کے وقت جو وصیت لکھوائی تھی اس میں ایک وسیعت یہ بھی تھی کہ عربوں کے بیچ میں ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جو ان کو متحد ہونے سے روکے اور ان کے اندر انتشار اور تفریق پیدا کرے وعدہ بالفور انیس سو سترہ عیسوی میں عثمانی خلافت کے نمائندہ کی طرف سے شہر قدس جنرل ایلن بی کے سپر کیے جانے سے پہلے برطانیہ کے وزیر خارجہ بالفور نے برطانوی حکومت کی طرف سے سہیونی تنظیم کے نمائندہ لارڈ روڈ چیلڈ کے لیے ایک سیاسی بیان جاری کیا جو وعدے بالفور کے نام سے مشہور ہے اس بیان میں پوری سراحت کے ساتھ کہا گیا کہ ملک معظم ہز میجسٹی کی حکومت پوری ہمدردی اور ذمہ داری کے ساتھ سرزمینی فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام پر غور کر رہی ہے اور ان کی حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی واضح رہے کہ اس اعلان کے وقت فلسطین برطانیہ کے زیر نگی نہیں تھا برطانیہ کا قبضہ ستمبر انیس سو اٹھارہ عیسوی میں برطانوی فوجیں شمالی فلسطین پر قابض ہو گئیں اور اکتوبر انیس سو اٹھارہ عیسوی تک انہوں نے شرک اردن شام اور لبنان پر بھی قبضہ کر لیا اس وقت سے برطانیہ نے منظم طور پر عملاً سرزمین فلسطین کو یہودیوں کے حوالہ کرنا شروع کر دیا اور برطانیہ فرانس کو اس بات پر راضی کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا کہ سائکس پیکو معاہدہ میں فلسطین کو بین الاقوامی نگرانی میں دینے کی جو بات طے ہوئی تھی وہ اس سے دستبردار ہو جائے دس جنوری انیس سو بیس عیسوی کو برطانیہ کے طاقتور حلیفوں کے اتفاق رائے سے فلسطین کو برطانوی مینڈیٹ تصرف اور کنٹرول میں دے دیا گیا اور پھر ستمبر انیس سو بائیس عیسوی میں اقوام متحدہ نے بھی اس فیصلہ کی توسیع کر دی برطانیہ کا کردار بالفور وعدہ کو پورا ہونے کے لیے برطانیہ نے فلسطین پر اپنے تیس سالہ دور اقتدار میں فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت اور آمد کے لیے سارے دروازے کھولے رکھے اور یہودی مہاجرین کو ہر ممکن حمایت اور تعاون فراہم کیا جس کے نتیجہ میں یہودیوں کی تعداد جو انیس سو پندرہ میں آٹھ فیصد یعنی پچپن ہزار تھی وہ انیس سو اڑتالیس عیسوی تک اکتیس فیصد یعنی چھ سو پچاس ہزار ہو گئی برطانیہ نے اپنے دور اقتدار میں فلسطینیوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا ان کے لیے قصبے معاش کے راستے بھی بند کر دیے فتنہ و فساد کو ہوا دی اور خاندانی اور جماعتی اختلافات کو بڑھاوا دیا اور فلسطینیوں کو آپس میں الجھائے رکھنے کے لیے گھناونی سازشیں اور کوششیں کی ہائی کمشنروں کو جن میں اکثر یہودی تھے بے انتہا اختیارات دیے گئے پیل کمیشن فلسطین کے انقلاب عظیم انیس سو چھتیس عیسوی تا انیس سو انتالیس عیسوی کے بعد برطانیہ نے پیل کمیشن قائم کر دیا جس نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد فلسطین کو یہودی اور عربی دو ریاستوں میں تقسیم کرنے اور شہر قدس اور حیفا کو برطانوی مینڈیٹ کے تحت قائم رکھنے کی سفارش کی لیکن یہودیوں اور عربوں دونوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا یہودی پروپیگنڈا اور امریکی مداخلت کا آغاز یہودیوں نے دوسری عالمی جنگ کے حالات سے بہت فائدہ اٹھایا اور دنیا کی ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کے لیے جرمنی میں جو واقعات پیش آئے تھے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور اس بات کا خوب پروپیگنڈا کیا کہ ان کے لیے دنیا میں کوئی جائے امن نہیں اور ان کی بقا کا واحد راستہ فلسطین میں ان کے لیے قومی وطن کا قیام ہے انہوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہودیوں کی مدد عیسائیوں کا مذہبی فریضہ اور انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے اسی کے ساتھ یہودیوں نے ابھرتی ہوئی عالمی طاقت امریکہ کو اپنے حق میں لینے کی کوششیں تیز کر دی بالخصوص انیس سو بیالیس عیسوی میں بل ٹیمور معاہدہ کے بعد انہوں نے اپنا رخ پوری طرح امریکہ کی طرف کر دیا اور برطانیہ کے وائٹ پیپر مئی انیس سو انتالیس عیسوی کو کل عدم کر کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں کی تعریف اور حمایت حاصل کر لی چنانچہ اکتیس اگست انیس سو پینتالیس عیسوی میں امریکی صدر رومین نے برطانیہ کے وزیر اعظم ایٹلی سے مطالبہ کیا کہ ایک لاکھ یہودی فلسطین بھیجے جائیں اینگلو امریکن کمیٹی اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ بیوین نے چودہ نومبر انیس سو پینتالیس عیسوی کو ایک بیان جاری کیا جس میں مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایک اینگلو امریکن کمیٹی کی تشکیل اور اس کی سفارشات کے نفاذ کی دعوت دی گئی تھی اس طرح امریکہ براہ راست فلسطین کے مسئلے میں دخیل ہو گیا اس کمیٹی نے انیس سو چھیالیس عیسوی میں فلسطینی آراضی کی منتقلی اور یہودیوں کے ہاتھ ان کو فروخت کرنے کی آزادی دے کر ایک لاکھ یہودیوں کی فلسطین میں آباد کاری کی سفارش کی انیس سو انتالیس تا انیس سو پینتالیس عیسوی میں بانوے ہزار یہودیوں نے فلسطین ہجرت کی اس کے بعد انیس سو چھیالیس تا انیس سو اڑتالیس عیسوی میں اکسٹھ ہزار یہودی مختلف ملکوں سے ہجرت کر کے فلسطین میں بس گئے اور دو سو ستر ہزار ایکڑ زمین حاصل کر لی اور تہتر نئی کالونیاں بنا لی یہودیوں کے قومی وطن کا قیام اپریل انیس سو سینتالیس عیسوی میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کے اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے بعد برطانیہ نے عرب و یہود کا جھگڑا اقوام متحدہ کی عدالت میں پہنچا کر اپنا دامن جھاڑ لیا اور فلسطین پر تیس سال تک حکومت کرنے کے باوجود عربوں کے تائیں اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر لیں حالانکہ اسے مینڈیٹ کی دفعات کے مطابق اس بات کی فکر کرنی چاہیے تھی کہ اس کے مینڈیٹ میں فلسطین کے اصل باشدوں کو کسی قسم کا سیاسی اقتصادی اور تمدنی نقصان نہ ہو مسئلہ فلسطین کے حل کی ناکام کوشش مئی انیس سو سینتالیس عیسوی میں جنرل اسمبلی نے انسکوپ نامی ایک کمیٹی خاص فلسطین کے مسئلہ کے حل کے لیے تشکیل دی تاکہ یہ کمیٹی حالات کا جائزہ لے کر جلد از جلد اپنی رپورٹ پیش کرے یہ رپورٹ اکتیس اگست کو تیار ہوئی جس کی غیر منصفانہ سفارشات حسب ذیل ہیں نمبر ایک فلسطین میں برطانوی مینڈیٹ کو ختم کر دیا جائے نمبر دو فلسطین کو عربی اور یہودی دو مختار ریاستوں میں تقسیم کر کے شہر قدس بین الاقوامی برادری کی تحویل میں دے دیا جائے اس کے بعد عالم عرب نے سوفر کانفرنس 6 ستمبر 1947 عیسوی اور عالیہ کانفرنس 7 تا 15 اکتوبر 1947 عیسوی میں بین الاقوامی کمیٹی کی تجاویز کی مخالفت افراد اور اسلحہ سے فلسطینی برادران کی امداد اور فوج کو منظم کرنے نیز فوجی پیش بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا اسرائیلی ریاست کا قیام انتیس نومبر انیس سو اڑتالیس عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنی تاریخ ترین قرارداد نمبر ایک سو اکاسی جاری کر دی جس کو امریکہ کے دباؤ اور روس کی زبردست حمایت کی وجہ سے دو تہائی اکثریت سے منظور کر لیا گیا جس میں فلسطین کو دو مستقل ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی بات کہی گئی تھی جنرل اسمبلی کے اس غیر اخلاقی اور غیر انسانی فیصلہ کی وجہ سے اسرائیلیوں کو فلسطین کا پچپن فیصد حصہ مل گیا جبکہ اس سے پہلے وہ گیارہ فیصد سے زیادہ کے مالک نہ تھے تقسیم کا یہ فیصلہ فلسطین کے ہر عربی اور مسلمان کے لیے ایک سائی کا اثر اور روح فرسا حادثہ تھا جس نے مذاکرات اور مصالحات کے ذریعہ فلسطینی حکومت کے قیام کی ہر امید کو بالکل ختم کر دیا تمام عالم اسلامی میں زبردست مظاہرے ہوئے ہر ملک کی عوام نے اپنی حکومتوں سے اس غیر منصفانہ تقسیم کو روکنے کا مطالبہ کیا اور فلسطین کو یہودی شکنجہ سے آزادی دلانے کے لیے مسلح جدوجہد کی آواز بھی لگائی گئی لیکن سب بے سود بے فائدہ چودہ مئی انیس سو اڑتالیس عیسوی کو برطانیہ کی مسلح افواج کے فلسطین سے انخلا کے ساتھ آدھی رات کے وقت برطانوی مینڈیڈیٹ کنٹرول ختم ہو گیا اور اسی دن یہودی مملکت کی قومی کونسل نے تلابیب میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا فلسطینیوں کا قتل عام اور عالم اسلام کا موقف فلسطینیوں نے اکتوبر انیس سو اڑتالیس عیسوی کی غزہ کانفرنس میں فلسطین کی عمومی حکومت کا اعلان کر دیا لیکن وہ عرب ممالک جن کے پاس طاقت تھی اور فوج تھی وہ سرزمین فلسطین پر اپنا کچھ بھی اثر نہ ڈال سکے اس لیے کہ وہ یورپی ممالک کے مشیروں اور کمانڈروں کے زیر اثر تھے انہوں نے یہودیوں سے براہ راست ٹکر لینے کے بجائے عرب مجاہدین کی پیش قدمی کو روکنے کا کام کیا ایسی صورت میں جنگ بندی کرا دی گئی اور یہودی قبضہ کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی بلکہ الحاج امین حسینی کو مصری فوج کے دباؤ میں غزہ کو چھوڑنا پڑا اور اخوان المسلمین کے جو رضاکار جنگ میں شریک ہوئے ان کو قید و بند کی صحبتیں جھیلنی پڑی اور فلسطینی عوام کو کھانا بدوشی نقل مکانی اور خور ریز مظالم کا سامنا کرنا پڑا جس میں سب سے مشہور نو اپریل انیس سو اڑتالیس عیسوی کا دیر یاسین میں فلسطینیوں کا قتل عام ہے جس میں دو سو اٹھاون فلسطینی شہید ہوئے اور تقریباً ساٹھ فیصد فلسطینیوں کو اپنے وطن سے ہجرت کر کے ان بستیوں میں پناہ لینی پڑی جہاں یہودیوں کی حکمرانی تھی اس کے علاوہ تقریباً تیس ہزار لوگ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں پناہ گزیں ہوئے انیس سو باون عیسوی کا مصر میں جماعت عبد الناصر کی قیادت میں انقلاب اسی بنیاد پر ہوا کہ فلسطین میں ہمیں لڑنے نہیں دیا گیا اور فلسطین کی آزادی ہمارا پہلا ہدف ہے مصر پر برطانیہ فرانس اور اسرائیل کا حملہ انیس سو پچپن عیسوی میں نہر سویز کے نیشنلائزیشن پر مغربی دنیا کا رد عمل یہ ہوا کہ مصر پر برطانیہ فرانس اور اسرائیل نے انیس سو چھپن عیسوی میں حملہ کر دیا لیکن یہ سہ ملکی حملہ ناکام رہا کیونکہ امریکہ اور سویت یونین نے اس کی تائید نہیں کی جس کی وجہ سے ان مغربی سامراجی ممالک کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور تیئیس دسمبر انیس سو چھپن میں برطانوی اور فرانسیسی افواج کا مصر سے انخلا ہو گیا اور جنگ سویز اپنے اختتام کو پہنچی مصر نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے اور اسرائیل سے اپنا علاقہ واپس لے لیا لیکن اسرائیل کو خلیج اقبہ میں روک نہ سکا برطانیہ کی پوزیشن اس سامراجی حملہ کے بعد سے برطانیہ کا موقف اسرائیل کے حق میں مکمل تائید کا ہو گیا دراصل یہ برطانیہ کی امریکہ کی غلامی کا ایک مظہر تھا برطانیہ کی یہ تائید انیس سو سڑسٹھ عیسوی تک جاری رہی بلکہ برطانیہ اسرائیل کی سیاسی اور فوجی تائید کرتا رہا اور بین الاقوامی سیاست میں اپنی ساخ کمزور پڑ جانے کے بعد فلسطین میں قیام امن انیس سو تہتر عیسوی تا انیس سو چورانوے عیسوی کے امریکی منصوبہ کی تائید کرتا رہا انیس سو سڑسٹھ عیسوی کی جنگ جون انیس سو سڑسٹھ عیسوی میں مصر نے آبنائے تیران اور خلیج اکبہ کی ناکہ بندی کر دی اور اسرائیل کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت منسوخ کر دی اقوام متحدہ کے فوجی حفاظتی دستہ کو مصر نے ہٹنے پر مجبور کیا لیکن پانچ جون کی صبح اسرائیلی ہوائی فوج نے مصر اردن اور شام کے ہوائی اڈوں کو میزائل سے تباہ کر دیا اور چھ دنوں کے اندر اندر حالات یکسر بدل گئے اور عرب ممالک کو ایک نئے سانحہ کا سامنا کرنا پڑا اور سہیونیوں نے فلسطین کے بقیہ حصہ مغربی پٹی کے پانچ ہزار آٹھ سو اٹھہتر کلومیٹر غزہ پٹی کے تین سو تریسٹھ کلومیٹر میٹر صحرائی سینا کے اکسٹھ ہزار ایک سو اٹھانوے کلومیٹر اور شام کے جولان پہاڑی علاقہ کے ایک ہزار ایک سو پچاس کلومیٹر رقبہ پر بھی قبضہ کر لیا اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین سو تیرہ ہزار دوسرے فلسطینی ملک بدر ہوئے عرب حکمرانوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا آزادی فلسطین کے لیے قومی تحریکات وجود میں آئی عرب حکومتوں کی ناکامی اور اس کا نتیجہ عرب حکومتوں کی ناکامی کے بعد فلسطینیوں نے صرف روشانہ اور فدائیانہ کاروائیاں شروع کر دی اور سہیونیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا لیکن اردنی اور فلسطینی دستوں کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ نے فلسطینی مزاحمتی تحریک کو نقصان پہنچایا اور کافی حد تک ان کی طاقت توڑ دی اور بعض عرب ملکوں نے فلسطینیوں کے لیے مشکلات پیدا کری خود مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں مثلا انیس سو اسی عیسوی تا انیس سو اٹھاسی عیسوی کی عراق ایران جنگ نے قضیہ فلسطین پر برا اثر ڈالا اسی طرح انیس سو ستہتر عیسوی تا انیس سو بیاسی عیسوی میں مصر کے جنگ بندی کے معاہدہ میں شامل ہونے کی وجہ سے عالم عربی اور مصر کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی اس طرح فلسطین کی مزاحمتی تنظیمیں تنہا پڑ گئی اور عرب ملکوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی جبکہ اسرائیل کو سپر پاور کی مکمل تائید و حمایت حاصل رہی انیس سو تہتر عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ چھ اکتوبر انیس سو تہتر عیسوی میں عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا جس میں سہیونیوں کے خلاف مصر کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی شام و مصر دونوں شریک رہے اور مصریوں نے نہر سوئز کے مشرقی حصہ پر قبضہ کر لیا بلکہ سینا تک پہنچ گئے اکتوبر کی یہ جنگ عربوں کی فتح سمجھی گئی لیکن مصری صدر انور سادات نے اس جنگ کو مصری مفاد کے خاطر استعمال کیا بایاتور کے انور سادات نے نومبر انیس سو ستہتر عیسوی میں اسرائیل کا دورہ کیا اور کیمپ ڈیوڈ معاہدہ پر ستمبر انیس سو اٹھہتر عیسوی میں دستخط کیے جس کی روح سے مصر کی اسرائیل سے مسالت ہو گئی اور دونوں کے درمیان کشمکش کا خاتمہ ہو گیا اور مصر نے جزیرہ نمائی سینا کو واپس لے لیا اس طرح فلسطینیوں نے آزادی فلسطین کے ایک فعال اور طاقتور رکن مصر کو کھو دیا جس سے اسرائیل کے خلاف مستقبل میں کسی بھی قسم کی فوجی کاروائی کے امکانات جاتے رہے افغانستان پر روس کا حملہ اور اس کے اثرات افغانستان پر روس کے حملہ اور قبضہ انیس سو انیاسی عیسوی کے بعد عالم اسلام کی بڑی توجہ فلسطین سے ہٹ کر افغانستان کی طرف مبزول ہو گئی اور اس جنگ کو جس میں امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی جہاد کا نام دیا گیا اس جہاد کی پوری مدد عالم عربی کے متعدد خلیجی ملکوں نے کی اس کے بعد عالم عربی میں مسلسل انقلابات ہوتے رہے یا کرائے گئے جس کی وجہ سے عرب ملکوں کی توجہ قضیہ فلسطین سے ہٹ گئی اور فلسطین تنہا پڑ گیا عرب ملکوں کا معاندانہ رویہ دوسری طرف عرب ملکوں میں جن باہمیت اور غیرت مند مسلمانوں نے قضیہ فلسطین کی مدد کی کوشش کی ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی جیلوں میں ڈال دیا گیا اسلام پسند انصر کو بالکل کچل دیا گیا خصوصاً شام اردن اور مصر میں اخوانیوں کو جو فلسطینیوں کی مدد اور حمایت کر رہے تھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اس وجہ سے فلسطینی ہر طرح کے تعاون اور مدد سے محروم ہو گئے جبکہ اسرائیل سامراجی طاقتوں کی مدد اور عربوں کے خفیہ معاہدوں کی مدد سے اپنی طاقت بڑھاتا اور فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑتا رہا انتفاضہ تحریک نو دسمبر انیس سو ستاسی عیسوی میں انتفاضہ تحریک شروع ہوئی انیس سو ترانوے عیسوی تک یہ تحریک پوری طاقت کے ساتھ سرگرم رہی اور انتفاضہ کے ساتھ ہی حماس کا قیام بھی عمل میں آیا جس نے اپنے مؤسس اور انتفاضہ کے روح رواں شیخ احمد یاسین شہید کی قیادت میں بہت زیادہ عوامی مقبولیت حاصل کی اس وقت تنہا حماس ہی اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے الفتح جو مزاحمت کے لیے قائم ہوئی متعدد معاہدوں کی روح سے اسرائیل کی معاون ہو گئی ہے اور اکثر عرب حکومتوں کی تائید اسی کو حاصل ہے غزہ کا حصار اور اسرائیلی حملہ کے دوران یہ بات کھل کر سامنے آ گئی عالم اسلام قضیہ فلسطین سے الگ ہو گیا ہے اور بعض حلقوں نے اس کو صرف عربوں کا قضیہ بنا دیا ہے جس کی وجہ سے فلسطین عالم اسلام کی تائید سے محروم ہو رہا ہے انیس سو اسی عیسوی کے بعد کے حالات انیس سو اسی عیسوی کے اواخر اور نوے کے اوائل میں عربی اور بین الاقوامی پیمانہ پر ایسی تبدیلیاں وجود میں آئیں جن سے فلسطینی اور عربی موقف میں کمزوری پیدا ہوئی خاص طور پر دو اگست انیس سو نبے عیسوی میں کویت پر عراقی حملہ سے عربی قوت تتر بتر ہو گئی نتیجتاً خود عرب ممالک میں دشمنانہ ماحول قائم ہوا اور عراق کی فوجی قوت عربی ذخائر اور درآمدات میں کمی آئی عراقی حملہ اور اس کے نتیجہ میں ہونے والی خلیج جنگ کے نتائج مسئلہ فلسطین کے حق میں بڑے اندوناک ثابت ہوئے اور کویت کی مدد سے محروم ہو گیا سویت یونین کا سقوط اسی وقفہ میں امریکہ بھی سوویت یونین کے زوال اور خصوصاً انیس سو اکانوے عیسوی کی خلیج جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی قوت بن کر سامنے آیا سرزمین فلسطین میں یہودیوں کے اثر و رسوخ سے حالات مزید ابتر ہوتے گئے بالآخر اکتوبر انیس سو اکانوے عیسوی میں ڈریڈ کی عرب اور اسرائیل کانفرنس میں عرب ممالک کو کھینچ لانے میں امریکہ کامیاب ہو گیا جس کے بعد براہ راست عرب اور اسرائیل مذاکرات کے سلسلہ کا آغاز ہوا اوسلو معاہدہ دو سال کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان اوسلو معاہدہ کا اعلان کیا گیا اور تیرہ ستمبر انیس سو ترانوے عیسوی میں امریکی صدر بل کلنٹن یاسر عرفات اور اسحاق رابین کی موجودگی میں سرکاری طور پر دستخط کیے گئے فلسطینیوں کی جانب سے محمود عباس نے اور اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیرز نے دستخط کیے روس اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے بحیثیت مشاہد دستخط کیے اس کے بعد مختلف معاہدہ ہوئے جس میں بنیادی طور پر سہیونی مفادات کا خیال رکھا گیا اور فلسطینی حکومت جو اوسلو معاہدہ کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی وہ حساس مسائل کے حتمی فیصلہ تک پہنچنے میں ناکام رہی عالم اسلام کی موجودہ صورتحال پذیر فلسطین کے مذکورہ بالا تاریخی جائزہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کے قیام اور اس کے استحکام میں مغربی سامراج عربوں کا افتراق عرب حکام کی بے توجہی اور بروقت فلسطین کی حفاظت کی کارروائی نہ کرنا اور فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کو مدد اور وسائل بہم نہ پہنچانے کا کلیدی رول رہا ہے مصر کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کے بعد سے اسرائیل کے ساتھ مفاہمت کے رویہ پر عمل کر رہا ہے اور مزاحمت کرنے والے عناصر کی مخالفت بلکہ ان کے خلاف اسرائیلی کارروائی کی تائید پر عامل ہے جیسا کہ غزہ کے حصار کے سلسلے میں اس کے رویہ سے ظاہر ہوتا ہے عالم اسلام کے دوسرے ممالک جو اسرائیل کے خلاف کوئی مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں وہ ایسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی سلامتی اور بقا کی فکر دامنگیر ہے ترکی کے تعلقات عربوں کی بغاوت اور خلافت عثمانیہ کے سکوت کے بعد عربوں کے ساتھ عدم تعاون کے رہے اس کے مقابلہ میں اس کے اسرائیل سے قریبی تعلقات تھے موجودہ حکومت نے جو اسلام پسند ہے اس نے کچھ اربوں سے ہمدردی کا رویہ اختیار کیا مگر وہ نیٹو کے ممبر ہونے اور یورپین کمیونٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی وجہ سے اہم رول ادا نہیں کر سکتا پاکستان ایران سوڈان حالت جنگ میں ہے بعض ملکوں کی اسرائیل سے خفیہ مفاہمت ہے اسرائیل کی یورپین حمایت اس کے مقابلہ میں پوری یورپی دنیا کھل کر اسرائیل کی تائید کرتی رہی اس کا مظاہرہ انیس سو اٹھارہ عیسوی میں ہوا اور اس کے بعد دو ہزار نو عیسوی میں غزہ پر اسرائیلی ناکہ بندی اور ہوائی حملوں کے دوران کھلے طور پر ہوا بلکہ اس سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حماس کی مدد کے بجائے بعض ملکوں نے ان کی مخالفت کا رویہ اختیار کیا اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ طور پر تعاون کیا یہ قضیہ پوری طرح عربی قضیہ ہی نہ بن سکا جائے کہ عالم اسلام کا قضیہ بنتا یورپی دنیا کی اسرائیل کی حمایت اور مدد کا اندازہ درج ذیل بالفور کی دستاویز سے لگایا جا سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سہیونیوں کے تعلق سے چار ممالک نے اپنے وعدے بخوبی پورے کیے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سہیونی خواہ وہ حق پہ ہوں یا باطل پر اور خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہماری تہذیب اور ہماری موجودہ ضرورت اور ہماری مستقبل کی آرزوں کی تکمیل میں ان کا اہم رول ہے وہ عرب ممالک میں آباد سات سو ہزار اربوں کی خواہشات سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ملک عبدالعزیز کے ایک خط کے جواب میں جس میں انہوں نے مسئلہ فلسطین کے تعلق سے امریکی موقع پر اپنے خدشہ کا اظہار کیا تھا امریکی صدر ٹرومین نے کہا امریکہ اپنے موقع پر اٹل ہے وہ یہ کہ عوام کو ان کی حکومت دی جائے گی اور فلسطین میں یہودیوں کی بعض آبادکاری بھی ضروری ہے ستائیس اکتوبر انیس سو چورانوے عیسوی میں امریکی صدر بل کلنٹن نے اپنے اسرائیلی دورہ میں اسرائیل پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ تمہارا زوال ہمارا زوال ہے امریکہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور آئندہ بھی رہے گا ایسی صورتحال میں کسی نصرت غیبی کا انتظام ہو جائے تو مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے وما ذالک اللہ بعزیز عزیز نے انجام اہل حق کے ساتھ وابستہ ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں غلبہ اور فتح انشاءاللہ اہل حق کی اور انسانیت کے لیے عمومی اور ابدی پیغام رکھنے والی ملت ہی کی ہوگی جس کی شفقت میں پوری انسانیت کا حصہ ہے جس کی نظر میں ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے جو حق کے لیے ہر جگہ سینہ سپر ہو جاتی ہے اور ظلم کا مقابلہ ہر موقع پر ہر شکل میں ہر جگہ کرتی ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے زندہ ہے اور انسانیت ہی کے ساتھ وابستہ ہے جس کا دامن فتنہ و فساد سے پاک ہے اور جو دنیا میں علو و فساد کی نہیں حق و انصاف کی علم بردار ہے عالم عربی کالمیہ صفحہ نمبر 183 مسئلہ فلسطین برطانوی دستاویزات کی روشنی میں دس آٹھ اٹھارہ سو چالیس کو برطانوی وزیر اعظم پیل نے ترکی میں تعینات برطانوی سفیر کو ایک خط بھیجا کہ یورپ کے مختلف شہروں میں رہنے والے یہودیوں میں یہ احساس بڑھ گیا ہے کہ اب فلسطین میں اپنا وطن قائم کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یورپ کے یہودی بڑے دولت مند ہے لہٰذا جب یہودی قوم عثمانی بادشاہ کی سرپرستی اور حمایت میں فلسطین واپس آ جائے گی تو یہ محمد علی اور ان کے جانشینوں کے خطرناک پلان کے نافذ العمل ہونے کے راستہ میں رکاوٹ بنیں گے اور ترکی حکومت بھی اس کو مسئلہ فلسطین کے حق میں مفید سمجھتی ہے کہ اس طرح کے ایک معمولی قانون کے ذریعہ وہ بہت سے ملکوں میں اپنے حمایتی اور دوست حاصل کر سکتی ہے اٹھارہ سو اکسٹھ میں برطانوی قلمکار تھامس کلارک نے اپنی کتاب ہندوستان اور فلسطین میں لکھا کہ اگر یہودی قوم کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے تو انقریب بنی اسرائیل میں بیداری اور حرکت پیدا ہو جائے گی اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہم کو حاصل ہوگا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ فلسطین میں یہودی وطن کا قیام از حد ضروری ہے اگر برطانیہ تجارت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہے اور اسے معلوم ہے اس کی تجارت تین بر اعظموں سے ہو کر گزرتی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہودی بنیادی طور پر ساہوکار اور تاجر قوم ہے تو اسے اپنی تجارت کی ترقی اور فروغ کے لیے بنی اسرائیل کو فلسطین میں بسانا انتہائی ضروری ہے آج سرے نو انہیں ان کی قومیت اور ان کا ملک واپس کر دیا جائے کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ان سے نہیں چھین سکتی تیرہ تین انیس سو سولہ عیسوی کو سابق روسی دار السلطنت پیٹرو گریڈ میں قائم برطانوی سفارت خانہ نے روسی وزیر خارجہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں فلسطین میں یہودیوں کے قیام سے متعلق روس کی رائے جاننی چاہیے تھی اس خط میں سر ایڈورڈ گرے نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ اس وقت برطانیہ کے بادشاہ سلامت فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں خط پہ پیش کیا گیا نقطہ نظر اگر صحیح ہے تو سہیونیت کے ذریعہ اہم سیاسی نتائج برآمد ہوں گے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح مشرق اور امریکہ کی یہودیوں کو اپنے حلیفوں کی طرف لایا جا سکتا ہے دو گیارہ انیس سو سترہ کو برطانیہ کے وزیر خارجہ بالفور نے وعدہ کیا کہ ملک معظم ہز میجسٹی کی حکومت پوری ہمدردی اور ذمہ داری کے ساتھ سرزمین فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام پر غور کر رہی ہے اور ان کی حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اور ہر ایسے کام سے گریز کرے گی جس سے فلسطین میں رہنے والی غیر یہودی آبادی کے شہری اور مذہبی حقوق متاثر ہوں یا دوسرے ملکوں میں رہنے والے یہودیوں کے حقوق اور ان کی سیاسی پوزیشن متاثر ہو بالفور ایک آٹھ انیس سو انیس کو کینج کرائن امریکی کمیشن کو ایک خط میں لکھتا ہے کہ سہیونیوں کے تعلق سے چار ممالک نے اپنے وعدے بخوبی پورے کیے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سہیونی خواہ وہ حق پر ہوں یا باطل پر اور خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہماری تہذیب ہماری ضرورت اور مستقبل کی ہماری آرزوں کی تکمیل میں ان کا اہم رول ہے وہ عرب ممالک میں آباد سات سو ہزار اربوں کی خواہشات سے کئی زیادہ اہمیت کے حامل ہے بیس چار انیس سو بیس کو جب دوست ممالک کی کونسل نے فلسطین میں برطانوی مینڈیڈیٹ کو منظوری دے دی تو اس وقت شاہ برطانیہ نے یہودیوں کے نام ایک پیغام میں کہا کہ تمام دوست ملکوں نے یہ فیصلہ اور عہد کر لیا ہے کہ تدریجی طور پر فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کو یقینی بنایا جائے گا مسئلہ فلسطین امریکی دستاویزات کی روشنی میں امریکی ماہرین کے ایک کمیشن نے امریکی صدر ولسن کو بارہ ایک انیس سو انیس کو اپنی مفصل رپورٹ پیش کی کہ کمیشن سفارش کرتا ہے کہ برطانوی مینڈیٹ میں فلسطین میں یہودیوں کا قومی وطن قائم کر دیا جائے اور دنیا بھر کے یہودیوں سے اپیل کی جائے کہ وہ فلسطین میں آ کر بسیں اور انہیں ہر طرح کا تعاون بہم پہنچایا جائے اور ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا جائے غیر یہودی باشندوں کے حقوق متاثر نہ ہوں کینج کلائن امریکن کمیٹی نے فلسطین کے زمینی سروے کے بعد 28 آٹھ انیس سو انیس کو رپورٹ پیش کی جس میں سراحت کے ساتھ کہا گیا کہ فلسطین کی اصل غیر یہودی آبادی جو نوے فیصد ہے فلسطین میں سہیونی پروگرام کو قبول نہیں کرے گی اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ سہیونیوں اور یہودیوں سے عداوت کا احساس اب صرف فلسطین ہی میں محدود نہیں رہا تمام انگریز افسروں کا ماننا ہے کہ سہیونی پروگرام کو صرف اور صرف فوجی طاقت ہی کے بل پر نافذ کیا جا سکتا ہے اور یہ فوجی طاقت پچاس ہزار فوجوں سے کم نہ ہو یہ خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سہیونی پروگرام میں اصل فلسطینی باشندوں کے حقوق کی کھلی پامالی ہے لہٰذا ان ظالمانہ قراردادوں کے نافذ کرنے کے لیے فوج کو بھیجنا ضروری ہے دوسری طرف سہیونیوں کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ وہ فلسطین میں دو ہزار سال سے آباد ہیں یہ دعویٰ ناقابل توجہ ہے جو لوگ فلسطین کو یہودی ریاست بنانا چاہتے ہیں انہیں نتائج کا صحیح اندازہ نہیں ہے اور نہ انہیں فلسطین میں پائی جانے والی مخالفت اور عداوت کا اندازہ ہے خاص طور پر دنیا کے ان حصوں میں جہاں کے لوگ فلسطین کو مقدس سرزمین سمجھتے ہیں بالفاظ دیگر فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت کو یقینی بنایا جائے اور فلسطین کو یہودی اسٹیٹ بنانے کے منصوبہ سے کلی طور پر گریز کیا جائے سولہ تین انیس سو چوالیس کو امریکی صدر فرینکلین روسویلٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا آج مجھے بڑی سعادت محسوس ہو رہی ہے اس لیے کہ یہودی پناہ گزینوں کے لیے آج فلسطین کے دروازے کھول دیے گئے ہیں مستقبل میں جب اہم فیصلے کر لیے جائیں گے تو ان لوگوں کو انصاف مل جائے گا جو یہودیوں کے قومی وطن کے لیے کوشاں ہیں ہماری حکومت اور امریکی قوم دونوں اس کو محسوس کرتے ہیں اور آج تو کچھ زیادہ ہی اس کا احساس ہے دسمبر انیس سو پینتالیس عیسوی کو یورپ کے یہودیوں کے مسائل اور مسئلے فلسطین پر غور کرنے کے لیے جو اینگلو امریکن کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کی سفارشات میں کہا گیا کہ فوری طور پر ان یہودیوں کو فلسطین میں داخلہ کی اجازت دے دی جائے جو نازیوں اور فاشسٹوں کے مظالم کا شکار بنتے رہے ہیں اس مقصد کے حصول میں امریکہ اور برطانیہ دونوں اہم رول ادا کر سکتے ہیں فلسطین کو یہودی اور فلسطینی ریاست میں تقسیم نہ کیا جائے ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے یہودی مسیحی اور اسلامی حقوق کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے یہودیوں کو اپنے ملک اور قومی یہودی وطن سے تعلق رہا ہے اگرچہ ان کی تعداد بہت کم رہی ہے لیکن اب یہ حقیقت بن گیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین خالص یہودی سرزمین نہیں ہے اور نہ مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے یہ عالم عرب کے دو راہ پر ہے اور عرب جن کے اصلاف یہاں کے قدیم زمانے سے اصل باشندے ہیں وہ اس کو اپنا قومی وطن سمجھتے ہیں عرب اور یہود دونوں سے صاف لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ اگر کسی نے بھی تشدد کا راستہ اختیار کیا یا غیر قانونی فوج بنائی تو اسے کچل کر رکھ دیا جائے گا ملک عبدالعزیز کے ایک خط کے جواب میں جس میں انہوں نے مسئلہ فلسطین کے تعلق سے امریکی رویہ پر اپنے خدشہ کا اظہار کیا تھا امریکی صدر رومین نے کہا امریکہ اپنے رویہ پر اٹل ہے وہ یہ کہ عوام کو ان کی حکومت دی جائے گی اور فلسطین میں یہودیوں کی بعض آباد کاری بھی ضروری ہے چوبیس دو انیس سو ستاون کو منعقد ہونے والی یہود و نصارہ کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے امریکی صدر جان کینیڈی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ عرب اور یہود دونوں شہری دوستی پر متفق ہو جائیں گے اور اس راستے میں داخلی سطح پر دونوں کو جس ملامت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو برداشت کریں گے اور جنگ کے راستہ کو چھوڑ کر تمام کوششوں اور مالی وسائل کو تعمیری رخ پر لگائیں گے اسرائیل ایک تیز روشنی ہے جو شر کے اوسط میں پھوٹ رہی ہے ستائیس اکتوبر انیس سو چورانوے عیسوی کو امریکی صدر بل کلینڈر نے اپنے اسرائیلی دورہ میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا کہ تمہارا زوال ہمارا زوال ہے امریکہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور آئندہ بھی رہے گا